پہلی حدیث لیکن یہ کام ارادوں کے ساتھ ہے لیکن یہ ہر ایک کے لیے ہے جس کا ارادہ ہے لہذا جو بھی اس دنیا سے ویران تھا اسے تکلیف پہنچے گا اس کے اختیار میں اس کے پاس